موسیٰ نے ان جادوگروں سے کہا افسوس ہے تم پر اللہ پر بہتان نہ باندھو ورنہ وہ ایک سخت عذاب سے تمہیں ملیا میٹ کر دے گا اور جو کوئی بہتان باندھتا ہے نامراد ہوتا ہے